حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے جایا گیا تو آپ کو دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب آپ نے ان دونوں کو دیکھا پھر دودھ والا پیالہ پکڑ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو فطری چیز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی اگر آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت مجموعی طور پر گمراہ ہو جاتی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ساٹھ